قیامت تک محفوظ استغفار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و حمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و توب علیہ جو شخص اس دعا کو پڑھے تو اس کے پڑھتے ہی لکھ لی جاتی ہے اور پھر عرش کے ساتھ لٹکا دی جاتی ہے دعا پڑھنے والے کا کوئی گناہ اس کو نہیں مٹا سکتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک یہ دعا محفوظ رہتی ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الآخری من قالها كتبت كما قال ثم عقلت بالعرش لا يمحوها ذنب عمل صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة وهي مختوامة كما قالها بھرپور استغفار حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی بھرپور دعا یہ ہے وہ یوں کہے اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي ربي فاغفر لي ذنبي دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوفا کلمت ان یقول العبد اللہم انت ربی الى الآآری